حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اور یہ برابر ہیں یعنی انگوٹھا اور لیا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹھاون